حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا میری پنڈلی کا گوشت پکڑا اور فرمایا یہ تہبند کی جگہ ہے اگر اس پر راضی نہ ہو تو تھوڑا اور نیچے کر لو پھر اگر اور نیچا کرنا چاہو تو تہبند ٹخنوں سے نیچا نہیں کر سکتے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تراسی یہ حدیث صحیح ہے